سب سے پہلے میں تمام ہندوستانیوں کو گاندھی جی کے یوم پیدائش کے موقع پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہر سال دو اکتوبر کی تاریخ آتی ہے حکومتی سرپرستی میں محفلیں سجائی جاتی ہیں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں بہت خوبصورت تقریریں ہوتی ہیں لیکن نشست کے اختتام کے ساتھ ہی ساتھ ہم گاندھی جی کو بھی بھول جاتے ہیں اور گاندھی آئی فکر کو بھی اس لیے آج ضرورت ہے ایک عزم کی عزم یہ کہ ہم ان اصولوں اور خیالات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور فروغ دیں کہ جن کی خاطر گاندھی جی نے اپنی تمام زندگی قربان کی دور جدید کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو گاندھی جی کی شخصیت کو سب سے مقبول و معروف پاتے ہیں ان کی مقبولیت کی کئی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں لیکن میری توجہ کا مرکز وہ بنیادی صفات ہیں جو موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بناتی ہیں سب سے اہم سبق جو گاندھی جی کی زندگی سے ملتا ہے وہ صداقت کا ہے ان کا قول ہے مجھے طاقت سچائی سے ملتی ہے اور اس پر اسرار سے عدم تشدد کی تخلیق ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی کو جئیں اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں اس کی ہر ممکن تبلیغ کریں دوسرا اہم سبق جو گاندھی جی کی زندگی سے ملتا ہے وہ انسانی ہمدردی کا ہے ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے جو اگر انسانوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا ماتم نہیں کرتا تو ایسا وجود رکھنے والا شخص جانور سے بھی بدتر کہا جانا چاہیے گاندھی جی کا تصور ایک ایسی قومیت کا تھا جو فاسیائی قومیت نہیں بلکہ انسانی ہمدردی پر مبنی ہو وہ ایک ایسا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں جو تمام دنیا میں انسانیت کا محافظ بنے تیسرا اہم سبق شجاعت کا ہے کہ جس کے بغیر سچائی اور انسانی ہمدردی ناکافی ہیں ان کا قول ہے مجھے خوف سخت ناپسند ہے انسان کیوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اگر ڈرنا ہی ہے تو انسان خدا سے ڈرے جو دوسرے تمام ڈر نکال دیتا ہے ایک منصفانہ سماج کی تشکیل وہی افراد کر سکتے ہیں جو سچے بھی ہوں انسان دوست بھی ہوں اور دلیر بھی ہوں آج جب سیاست دجل و فریب بدعنوانی اور تشدد کا دوسرا نام بن گئی ہے تب زخمی انسانیت کو اس درویش صفت قائد کی سیاست یاد آتی ہے جو انسانی لاشوں پر نہیں تفرقے پر نہیں تعصب پر نہیں بلکہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی تھی آج زخمی انسانیت ملک کے رہبران سے سوال کرتی ہے کہ اے رہبر ملک کو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا کس کام کے ہیں یہ دین دھرم جو شرم کا دامن چاک کریں کس طرح کا ہے یہ دیش بتا جو بستے گھروں کو خاک کرے یہ روحیں کیسی روحیں ہیں جو دھرتی کو ناپاک کریں آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی سنا اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا ہم بحیثیت ایک قوم بحیثیت ایک سماج بحیثیت ایک ملک گاندھیائی اصولوں کو درکنار کرتے آئے ہیں جس کا خامیازہ ہم ملک میں غریبی ظلم بدعنوانی تشدد اور مادہ پرستی کی شکل میں بھگت رہے ہیں ہم ناکام ہوئے ہیں لیکن ناکام ہونے کا مطلب ناؤمید ہونا قطعی نہیں ہے کیونکہ گاندھی جی سے ہمیں سچائی ہمدردی اور دلیری کے علاوہ ایک اہم سبق اور ملتا ہے جو یقین کا ہے جس کی مثال ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ تحریک آزادی کے دوران ایک بار گاندھی جی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پور بندر کی پگڈنڈیوں ڈنڈیوں سے گزر رہے تھے تو ایک کسان نے سوال کیا کہ گاندھی جی اتنے کم ساتھیوں کے ساتھ ملک کیسے بچاؤ گے سوال پوچھنے والا ایک مسلمان تھا تو گاندھی جی نے جواب دیا کہ تو مسلمان ہے اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں تو گاندھی جی نے کہا کہ جب کربلا کی زمین پر بہتر ساتھیوں کے ساتھ حسین اسلام بچا سکتے ہیں تو میں ہندوستان کیوں نہیں بچا سکتا آج ہمیں اسی یقین کے ساتھ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے شکریہ